وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده صدق الله تعالى مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا يا سيدي رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کا موضوع ہے ہنگامی ضرورت کی وجہ سے عشر کے احکام ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ کچھ دوستوں نے کہا کچھ لوگ تو عشر ادا ہی نہیں کرتے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جو لوگ ادا کرتے ہیں ان کو مسائل کا پتہ نہیں تو میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ عزیز ایک موضوع کے اندر یہ سب کچھ بیان کر دوں گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عشر کا لغوی معنی اصلی معنی ہوتا ہے دسواں حصہ عشر شریعت میں خدا پاک کی طرف سے زمین کی جو فصل کی پیداوار ہوتی ہے اس میں جو حصہ رکھا گیا ہے اس کو سوچا جاتا ہے فصل کی پیداوار میں جو خدا پاک کی طرف سے حصہ ادا کرنے کا حکم آیا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے لہذا عشر کا تعلق صرف فیصل فصل کی پیداوار کے ساتھ ہے دیگر مال کے ساتھ نہیں ہے آپ علیہ ہی فلا تو تسلیم لیں اپنے ارشاد مبارک میں اس حصے کا ذکر فرمایا پرانے حکیم میں اس حصے کی ادائیگی کا حکم آیا اللہ پاک نے فرمایا وہ آتو حق یوم جس دن فصل کاٹتے ہو اس فصل کا حق ادا کرو تو جمہور مفسرین اور فقہا کے نزدیک اس کا مطلب اس حق کا مطلب خوش رہے کہ فصل کا حق ادا کرو یعنی اس کا عشر ادا کرو تو آیت کریمہ سے اس کا وجوب ثابت ہوا کیونکہ آ تو امر ہے حکم ہے ادا کرو اس کا حق حکم ہے اللہ پاک کا حکم واجب بناتا ہے بخاری مسلم کی حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فی ما ساقت السماء والعیون او کان عشریا العشر فیما سوقی بالنضح نصف العشر آپ علیہ لات و تسلیم نے فرمایا کہ جس فصل کو بارش کا پانی ملتا ہے جو فصل بارش کے پانی کے ساتھ تیار ہوتی ہے یا چشموں کے پانی کے ساتھ جس پر کچھ لگتا نہیں ہے قدرتی پہاڑوں سے نکلتا ہے اور وادیوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اس میں عشر ہے دسواں حصہ یعنی اور جو کنویں کے ڈول کے ساتھ فصلیں سینچی جاتی ہیں پلائی جاتی ہیں ان کا پانی کنویں کے ڈول سے نکالا جاتا ہے چاہے بیلوں کے ذریعے چاہے ہاتھ کے ذریعے پرانے زمانے میں جو ہوتا تھا اس میں فرمایا نصف العشر دسویں حصے کا نصف آدھا یعنی بیسواں حصہ تو اس طرح جو شرعی واجب فصلوں کی پیداوار میں ہوا وہ دو قسم کا ہو گیا ایک ہو گیا دسویں حصے والا ایک ہو گیا بیسویں حصے والا جس فصل کو تیار کرنے میں پانی میں مشقت نہ ہو پانی میں پیسہ خرچ نہ ہو مفت کا بلا مشقت پانی ہو تو اس میں رکھا گیا ہے دسواں حصہ جس میں مشقت ہو یا قیمت ہو آپ معاوضہ دیتے ہیں پانی کا جس طرح آج کل نہروں سے پانی لیا جاتا ہے تو سلانا یا ششماہی اس کا حصہ دینا پڑتا ہے حکومت کو پیسہ دینا پڑتا ہے ٹوب ویل کے ذریعے نکالا جاتا ہے اس کے ساتھ فصل تیار کی جاتی ہے یا کسی علاقے میں آپ بھی کنویں ہیں بیل کے ذریعے یا بندے خود نکال کر ڈولوں کے ذریعے وہ پانی سے فصل تیار کرتے ہیں تو اس میں بھی سمجھ ہے اللہ پاک کی رحمت دیکھیں اور اسلام اسلام ان دین یسر دین آسان ہے یہ آسانی ہے دین کہ جہاں مشقت نہیں وہاں پر خدا پاک کا حصہ زیادہ رکھا گیا جہاں پر مشقت ہے وہاں پر کم کر دیا گیا اب بھی اگر اتنی آسانی پیدا کرنے کے بعد کوئی بندہ عشر دینے سے گریز کرتا ہے تو اس کو شرم آنی چاہیے جس طرح تو گریز کر رہا ہے اس کا حصہ دینے سے اگر وہ گریز کر لے تیرا حصہ دینے سے تو پھر تو کیا کرے گا اللہ پاک کا وعدہ ہے جس مال سے اس کا حصہ نکالو گے اس مال میں وہ برکت رکھے گا اس مال کو محفوظ رکھے گا آفتوں سے بچائے گا ہمارے ایک دوست ہیں آپ پیر بھائی ہیں آپ کے رئیس ہیں ماشاءاللہ حضرت سید محمد محتاب حسین شاہ صاحب بہاڑی بن گئے یہ زندہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر خدا پاک کا حصہ نکالا جائے تو خدا پاک مال کو آفتوں سے کیسے محفوظ فرماتا ہے یہ شاہ صاحب نے مجھے خود بتایا ادھر آیا سیلاب دریائے ستلج میں دوسرے سیدوں نے کبھی بھی اوشر کا خیال نہیں رکھا ان کی بستی ہے ساز علاقے کے جن جن لوگوں نے نہیں خیال رکھا سیلاب آیا تو سب فصلیں تباہ ہو گئی خدا کی شان شاہ صاحب ہر سال حصہ عشر کا مکمل نکالتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ لاکھوں میں عشر ہوتا ہے اللہ کے فضل سے اسی سیلاب سے ان کی فصلوں کو کچھ نہیں ہوا حالانکہ وہ بھی دریا کے کنارے پر یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھائی بدبختی ہے کہ دینے والا جو ہے اس کے حصہ دینے سے گریز کرنا بہت بڑی بات ہے بس انسان کو اتنا ہی سوچنا چاہیے کہ اگر میں ادھر سے دل میں اس کی جگہ نہیں بناؤں گا تو وہ اپنے رحمت کے کارخانے میں میری جگہ نہیں رکھے گا تو پھر کیا ہوگا یہ سوچنا چاہیے اور پھر ایسے لوگوں پر جب آفتیں آتی ہیں اور مال ہلاک ہوتا ہے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں یار کون سی غلطی ہو گئی ہے یار پتہ نہیں نقصان ہو گیا بہت بڑا ابھی کون سی غلطی پوچھ رہا ہے پتہ نہیں کون سی غلط بے وقوف غلطی تو معلوم ہے تم نے کیا کیا ہوا ہے اگر نہیں معلوم شریعت پاک کا کوئی حصہ ہے تو ہمارا بیان سننے کے بعد انشاءاللہ سب کو معلوم ہو جائے گا جو سنیں گے ان کو پتا چل جائے گا کہ حصہ ہمارے مال میں ہے یا نہیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ اکبر یہ قانون آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جس فصل کو تیار کرنے میں پانی مشقت یا قیمت والا اس میں دینا ہے اپنا نصف وش یعنی بیس وش اور جس میں مشقت یا قیمت دونوں نہ ہو اس میں آپ کا فرض بنتا ہے کیا دینا دسواں حصہ بولو ایک عشر ایک نسل اللہ اکبر یہ ابتدائی کلیا قانون سمجھنے کے بعد اب حکم شرعی کی تفصیل میں جاتے ہیں حکم شرعی محل کے حوالے سے یعنی اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی فصلیں ہیں جن کی پیداوار میں عشر ہوتا ہے اس کے لیے بھی پھر قانون وہ تھا پانی کے حوالے سے پہلا قانون تھا اور یہ قانون ہے پیداوار کے حوالے سے اب دوستو ایک پیداوار ہوتی ہے مقصود یعنی آپ کا فصل سے اصل مقصد وہ ہوتا ہے وہ پیداوار جیسے گندم کی فصل ہے اس سے اصل مقصد گندم ہوتی ہے اسی طرح دیگر جو بھی غلہ ہے اس کا بھوسا توڑی وہ مقصد نہیں ہوتا مقصد غلہ اور اناج اور دانا ہوتا پہلے دوروں میں یہی ہوتا تو عشر اس مقصود اور غلے میں واجب ہوگا اس کا بھوسا توڑی وغیرہ جو مقصود نہیں ہوتی تھی اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا کماد ہے کماد کا رس مقصود ہے اس کا جو بھوگ ہوتا ہے جو اس کا چھلکا پیچھے بچ جاتا ہے مواد پنجابی والے اس کو کیا کہتے ہیں جو کماد کا رس نکال لیا پیچھے جو پھر آپ بھوگ بھی ہو گیا ہاں، پچھی پچھی پچھی پچھی کہتے ہیں لد کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ رہے ہو نا پھر جو اس پھوک کی بات کر رہا ہوں جس کو بیلنے میں آگ میں ڈالتے ہیں سمجھا گیا وہ پھوک اس کا چھلکا پتے یہ مقصود نہیں ہوتے زیادہ اس پر زکات اس نہیں زکات ہے اس کے رس پر رس سے آپ اس کا شیرہ تیار کرتے ہیں رس سے آپ اس کا گڑ تیار کرتے ہیں رس سے آپ اس کی شکر تیار کرتے ہیں تو جو مقصد ہے جس سے کمائی مقصود ہو یہ خلاصہ ذہن میں رکھنا فاصل کی جس چیز سے کمائی مقصود ہو اس میں رہے گا جس سے کوئی کمائی مقصد نہیں ہے وہ فضول ہے ایسے اس پر کوئی عشر نہیں ہے اگر آپ کا مقصد فصل کی جتنے بھی جز ہیں اس کی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے پیسہ کمانا مقصود ہے اس سب سے فائدہ اٹھانا مقصود ہے جیسے آج کل گندم کا بھوسا توڑی بہت مہنگی بکتی ہے پہلے اس کی قدر نہیں ہوتی اسی طرح یہ گنوں کا پھوگ ہے دیگر جتنے غلے ہیں ان کی توڑی بھوسا ہو گیا اب ہر شے بکنے لگ گئی ہے اب جن حضرات کا مقصد سب چیز کو بیچنا ہے تو پھر سب چیز میں اوشر ہو جائے گا گندم کے دانے ان کا اوشر الگ ہو جائے گا توڑی کا الگ سمجھ نہیں آ رہی بات یہاں مقصد کو دیکھا جائے آپ جانتے ہیں نرکل کانے سر جانتے ہیں نا سر بوٹے ہوتے ہیں دریاؤں کے ساتھ ان میں کانے لگتے ہیں جن کی قلمیں بنتی ہیں جانتے ہیں اب جو سر ہے وہ خود بکتی ہے اس سے بہت سی چیزیں تیار ہوتی ہیں جھاڑو بنتے ہیں اس یہ جو چھابیاں ہیں چھابیوں میں اس کو استعمال کرتے ہیں کانے جو ہیں وہ بھی بکتے ہیں سرکنڈے جن کو کہتے ہیں سرکنڈے نرکل کا تاکہ میں بہت مدت پہلے ضلع بکھر میں خطابات کے لیے جاتا تھا ایک ملک صاحب تھے وہاں جو مجھے بلاتے تھے ان کا کروڑوں کا صرف یہ کانوں کا جنگل بکتا تھا کروڑوں کا بہت بڑا رئیس تھا بہت ہو گئے ہیں اللہ پاک مغفرت فرمائے بہت اچھے آدمی تھے اب جناب نا ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس رقبے میں یہ بوٹے وغیرہ سب کھڑے ہیں کھانے کے لیکن وہ ان سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کوئی آمدن ان سے حاصل کرنے کی خواہش نہیں رکھتا تو اس کے بوٹوں سرکنڈوں پر خوش نہیں ہوگا جو ان کو بیچتا ہے ان کو قیمتی سمجھتا ہے ان سے دلچسپی رکھتا ہے ان سے آمدن چاہتا ہے اس شخص پر جو آمدن آئے گی اس کا ہوگا سمجھ نہیں آ رہی بات کی تو یہاں مقصود کو دیکھنا پڑے گا مقصود کو ایک وہ فصلیں ہیں خود ہیں گھاس ہے تھی پنجابی بیٹھے ہو ایک کہا ایک نو پٹھے کہا اور پٹھے میں کیا فرق سمجھ ایسا پٹھے ان کو کہتے ہیں پنجابی جو بیجے جاتے ہیں بیج کر حاصل کیا جاتا ہے خوراک کے طور پر جانوروں کے لیے خوراک کے طور پر تو اس کو کہتے ہیں پنجابی میں پٹھے اور جو خود قدرتی طور پر اگتا ہے زمین سے جیسے تلا ہو گیا دیگر اس طرح کی چیزیں جو جانور چر کر کھاتے ہیں تو وہ خود اگتا ہے خود رو ہوتا ہے اس کو پنجابی کہتے ہیں گھا ساری سرکی کی گھا لیکن پنجابی پھر گھا نہیں بولتے تو کہا کہنے چونا اور شاید اچھا بات سمجھ آئی تو یہ جو ہے نا کہا آپ کی زمین میں جب ہوتا ہے پیدا یہ آپ نے خود بیجا نہیں قدرتی طور پر ہو اگر آپ اس کی رکھوالی کرتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں اس کو بڑے کاٹتے ہیں کاٹ کر بیچتے ہیں تو کیونکہ آپ کا مقصد اس سے کمائی حاصل کرنا ہو گیا تو اس پر اشر ہو گیا اگر یہ آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا اس طرح کہ آپ اس سے کوئی آمدن حاصل کرنا چاہتے ہیں جو بھی چراتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کاٹ کے آپ لے آتے ہیں اپنے جانوروں کو ڈالنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہاں جو گھاس ہوتا ہے اس کو آپ خود اگاتے ہیں شٹالا ہو گیا جوار ہو گئی وغیرہ وغیرہ یہ آپ اگاتے ہیں کچھ لوگ ان کو بیچتے ہیں آپ کاٹ کر اس کو جانوروں کو ڈالتے ہیں تو اس پر اشر ہو جائے گا ان پر ہوگا تو اس کا مطلب ہے گھاس پر اشر ہے سبزیاں ہیں سبزیاں پھل درختوں امرود ہے فلاں فلاں فلاں ان سے آمدن اور پیداوار مقصود ہوتی ہے جب مقصود ہوتی ہے تو اس جو پھل اتاریں گے اس میں اوشر ہوگا جو سبزیاں آپ نکالتے ہیں ان میں ہوگا جو گھاس ہے پٹھے ان میں ہوگا مکئی ہے آج کل مکئی کو کئی طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کا سٹا جو ہوتا ہے چلی اس کو الگ اس کے پھر دانے الگ دانے الگ کر کے پیچھے جو تکلے بجتے ہیں ان کو الگ بیچتے ہیں ایسے تو بیج جو ہوگا جو دانے ہوں گے مکئی ان پر عشر الگ ہوگا جو ٹکڑے ہیں وہ بیچتے ہیں بکتے ہیں کروڑوں کے بیچتے ہیں لوگ یہ فیکٹریوں والے لے جاتے ہیں بھٹے پر جلانے کے لیے لے جاتے ہیں ان پر الگ ہوگا اور جو اس کا گھاس ہے اس کو الگ بیچا جاتا ہے اس پر الگ ہوگا سمجھ نہیں آ رہی اب تین چیزوں اس کی تین چیزوں پر اشر ہوگا شاخ پر الگ یعنی گھاس پر اس کی چھلی بالی سٹے پر الگ یعنی اس کے اپنا دانے پر اور دانا جو اتر گیا پیچھے جو بچا ان کو اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں پنجابی ٹکڑے ڈانڈے بھی ٹکڑے بھی تو ان پر الگ گوشت ہو گیا چاول چاول کی فصل ایسے ایک اس کی ہوتی ہے توڑی پرالی پرالی توڑی کہتا ہوں کیا ہوتی ہے اس کی ایک پرالی ہے وہ بھوسا ہے اس کا وہ بھی آج کل ہے فیکٹریوں والے لیتے ہیں کئی چیزیں تیار کرتے ہیں اس پر الگ پوشر ہوگا ایک ہے دانا چاول اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے صاف کرنے کے بعد جو چھلکا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ حکام لفظ ہے یہ دو لفظ اور بھی بول رہے ہیں سمجھ نہیں میرے یار تو اچھا یعنی تے وا تو ہاں، یوں کچھ اور بھی لفظ بتا رہے ہیں دکھی مقصد کیا چاولوں کا چھلکا جو شیلروں پر باہر پڑا ہوتا ہے وہ بھی بھوسا ہے توڑی ہے اس چاولوں وہ الگ بکتی ہے اس پر اوشر الگ ہوگا سمجھ نہیں آ رہی بات ایک بانس کا ڈنڈا ہے ایک اس کے پتے ہیں اس کی باریک شاخیں ہیں جو جو چیز بھی آپ کی آمدن میں مقصود ہو جائے گی اس پروشل ہو جائے گی یہ مسئلے سمجھ آ رہے ہیں کہ نہیں کسی نے ہی نہیں ایسی باتوں کو تو کسی مفتی نے ہاتھ نہیں لگایا سمجھ نہیں آئی بھائی یہاں پر زیر میں رکھنا جو زمین سے دوائیاں حاصل کی جاتی ہیں جیسے ہری وغیرہ اس طرح کی چیزیں ان میں اوشر نہیں درختوں سے جو چیز نکلتی ہے ایک ہوتا ہے پھل اس کا وہ نہیں جو اس سے چیز نکلتی ہے مثلاً درخت سنوبر کا درخت جس سے یہ ایک پھل ہوتا ہے پتلا سا نکلتا ہے یار اس کھاتے ہیں جی، اس کے پھل کو کیا کہتے ہیں چلغوز چلغوز تو کہتے ہیں اس درخت سے قطران نکلتی ہے تارکول نکلتی ہے اس پر نہیں ہے چیڑ نکلتی ہے درخت سے اس پر نہیں ہے ایسا بیج فصل کا جو مقصود نہیں ہوتا جیسے خربوزہ ہے ہندوانہ ہے گرما ہے جب بھی کوئی خرید کر کے لے جاتا ہے تو اس کا مغز اور گری جو ہوتی ہے نا وہ تو مقصود ہوتا ہے لیکن بیج تو ہر کوئی پھینک دیتا ہے نا وہ مقصود نہیں ہوتا لہذا ان کے بیج پر بھی عشر نہیں ایسا بیج جو مقصود نہ ہو آپ کے خرید و فروخت میں وہ مقصود نہ ہو تو اس پر عشر نہیں ہوتا تو تین چیزیں علماء نے مستثنا لکھی ہیں دوائیاں کیا دوائیاں درختوں سے حاصل کی جانے والی چیز جیسے چیڑ وغیرہ سمجھ نہیں آ رہی اور تیسرا ایسا بیج جو زراعت سے مقصود نہیں ہوتا ان تینوں چیزوں پر کچھ نہیں یہ میں فتح القدیر سے بیان کر رہا ہوں جو شرح ہدایہ شریف اسی ضمن میں یہ جو صاحب فتح القدیر ہیں ان کو اب علماء کے پاس مشہور کیا گیا ہے کمال ابن حمام اعلی حضرت ان کو کہتے ہیں محقق علی الاطلاق یعنی ہماری فقہ کی کتابوں میں اصول کی کتابوں میں جہاں پر یہ کہا جائے کہ محقق نے ایسا ہی کہا تو کیونکہ محقق کا لفظ مطلق بولا جا رہا ہے تو فوراً یہاں سے یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ کمال ابن حمام ہے ان کی قبر انور جو ہے نا وہ ہے مصر میں ناچیز نے زیارت کی ہے اللہ اکبر حقیقت ہے علماء فرماتے ہیں کہ بے کا امام بحقی کا احسان ہے شافعی مذہب پر اور ابن حمام کا احسان ہے حنفی مذہب پر وہ شافی مذہب کے دلائل جمع نہ کرتے تو ان کا مذہب کمزور رہ جاتا اور یہ حنفی مذہب پر دلائل جمع نہ کرتے تو حنفی مذہب کمزور رہے آپ اندازہ لگائیں شیخ عبد الحق محدث سے کتنا بڑا پردہ ہے ہندوستان میں آپ فرماتے ہیں میں نے حدیث کی کتابیں جب پڑھی تو میں نے سمجھا حنفی مذہب کمزور ہے شافی مذہب بہت مضبوط ہے پھر میں نے فتح القدیر ہدایہ کی شرح پڑھی ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس میں نے دلائل پڑے ہنفیوں کے تو پھر ذہن الٹ ہو گیا پھر کہا شافی مذہب کمزور ہے اور حنفی مذہب ہے تمہارے شیخ عبد الحق جن کو شیخ الہند فی الحدیث برکت الرسول فی الہند کہا جاتا ہے ہندوستان میں حدیث کا کہتے ہیں جو دروازہ ہے وہ انہوں نے کھولا ہے تو اتنا بڑا بندہ اپنے مذہب کو جس امام کے ذریعے مضبوط کر رہا ہے اس کا نام ابن حمام ہے ان کی خبر انور جو ہے نا وہ ہے شیخ احمد بن عطا اللہ سکندری رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں اللہ ان کا بڑا دربار ہے مسجد شریف ہے پھر اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا یہ دربار ہے امام ابن امام کا سبز سا گمبد ہے تھوڑا سا اور یہ تین پوڑیاں زمین کی سطح سے نیچے چھوٹی سی جگہ ہے پاس ایسا تین چار بندر آپ کے مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں بس تو جو امام تھے نا شیخ احمد بن عطا اللہ سکندری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شاذلی فرقے کے شاذلی فرقے کے یہ بہت بڑے بلی تھے اور امام تھے یہ شیخ ابن عطا اللہ سکندری جو تھے تو امام نے تالا لگا ہوا تھا امام نے کہنے پر وہ تالا کھولا ناچیر نیچے اترا آپ کے سران شریف کی طرف ایک کتبہ تھا تختی لگی ہوئی تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا جو سنانے لگا ہوا ابن حمام حنفی تھے اور وہ مالکی مذہب کے تھے تو مالکی مذہب والے بزرگ کے قدموں میں یہ اتنا بڑا دنیا میں پوری دنیا حلفیت میں نام ورد فقی اور محدث ہے یہ جہاں کیسے آ گیا بھائی وہاں پر وجہ لکھی تھی یہ تشریف لے گئے شیخ ابن عطا اللہ سکندری رضی اللہ تعالی عنہ دربار پر زیارت کے لیے قبر انور پر زیارت کے لیے بیٹھ کر اب جیسے بزرگ کے بارگاہ میں جا کر نظرانہ کلام کا پیش کیا جاتا ہے انہوں نے نذرانے کے طور پر صورت ہود پڑھی امام ابن حمام نے سورہ پڑھی سورت ہود میں لفظ آتے ہیں فمنهم شقی شقیوں و جس کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا ہم نے لوگوں کو پیدا کیا کچھ ان میں بدبخت ہیں اور کچھ ان میں نیک بخت ہیں اللہ کی فلاح اللہ کی فلاح اللہ کی فلاح جب ان لفظوں پر پہنچے نا کہ کچھ لوگ بدبخت ہیں اور کچھ نیک بخت تو قبر انور سے آواز آئی یا کمال لفی سفینہ شقی اے کمال ابن حمام ہم میں کوئی بد نہیں نہیں یہ آواز سنی نا امام ابن حمام قبر سے آواز آئی اور سنی امام ابن حمام آئی حمام شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو حنفی مذہب کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں قبر نہ کچھ دیتی ہے نہ کچھ لیتی ہے تو امام ابن حمام نے وسیعت فرمائی ایک وقت ہے نا وسیعت فرمائی مجھے انہی بزرگوں کے قدموں میں دفنانا تھا وہ وہاں مدفون ہے مصر قاہرہ میں قاہرہ میں تو یہ میں نے تین چیزیں جو مستثنا بتائی ہیں نا یہ امام ابن حمام نے فتح القدیر میں رکھی کہ ان تین چیزوں پر عشر نہیں عشر نہیں سمجھ آ رہی اس سے آپ کو پتا چل گیا اشر کا تعلق زمین سے اگنے والے فصلوں اور اشیاء کے ساتھ ہے باقی جو ہے چیزیں ہیں ان کے ساتھ اشر کا تعلق نہیں وہ اور زکات ہے ان کی ہر چیز کی الگ الگ زکات ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا آ گیا آپ یہ بتاتے ہیں کہ عشر کس شخص پر ہوتا ہے کن فصلوں پر ہوتا ہے وضاحت ہو گئی سمجھ نہیں آئی بات ہوئی ہے اب کیا بتانا ہے بھائی ایک زمین کا مالک ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ خود فصل اگاتا ہے ایک مالک نہیں اس سے زمین حاصل کرتا ہے بات سمجھنا اور پھر یہ فصل گاڑتا ہے لگاتا ہے یہ جو مالک سے زمین لیتا ہے نا خرید و فروخت کے بغیر یہ ہوتے ہیں دو قسم کے ایک وہ ہوتے ہیں جو زمین کرائے پر لے لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی فلاں نے ٹھیکے پر زمین لے لی ایسے ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے سال کے بعد ٹھیکہ دیتا ہے جیسے آپ نے مکان لے لیا مکان کا ماہانہ یا سالانہ کرایہ رکھ لیتے ہیں دکان کا رکھ لیتے ہیں اسی طرح اس نے زمین لے لی ہے اس کو ہمارے اسلام کی زبان میں کہا جاتا ہے مستاجر یعنی اجرت پر لینے والا جو زمین کا مالک ہے اس کو بولتے ہیں موجر وہ اجرت پر زمین کو دینے والا ہے وہ ٹھیکےدار ہوا یہ مالک ہوا سمجھ آ رہی ایک دوسرا شخص ہوتا ہے وہ مالک سے زمین لیتا ہے حصے پر کیا اس حصے پر لینے کو اسلام کی زبان میں کہتے ہیں مزارعت جو یہ حصے پر لینے والا ہے اس کو کہتے ہیں مزار ساری سرح کے چوک مزے رے لفظ مزارے اب بات سمجھ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ طے ہوا دونوں میں کہ جو پیداوار ہوگی اس کا کچھ حصہ میں لوں گا کچھ حصہ تو لے گا اس کو بٹوارا بھی کہتے ہیں بولو کیا کہتے ہیں ہاں ہاں بٹوارا بٹوارا تقسیم تقسیم کر لیتے ہیں پیداوار یہ جو ہے نا بٹوارا مزارات حصے داری پر زمین رکھنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ بالکل باطل ہے جی نہیں صاحبین جو ان کے شاگرد کریم تھے امام ابو یوسف امام محمد ان دونوں کے نزدیک یہ صحیح ہے اور فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ امام صاحب کے قول پر نہیں دیا جاتا صاحب صاحبین صاحب کے قول پر دیا جاتا ہے یعنی صاحب کے بعد سب تمہارے حنفی اماموں نے صاحب کے مذہب کو لیا امام صاحب کے مذہب کو چھوڑ دیا دلائل ان کے پاس ایسے جمع ہو گئے جن سے پتا چلا کہ نہیں صحابہ کرام ایسا کرتے تھے مزارات پر زمین لیتے تھے حصے پر زمین لیتے دیتے تھے لہذا یہ صحیح ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اب یہاں پر تنبیہ کرتا ہوں ایک ڈاکٹر ہے اسرار بہت ہو گیا ہے وہاں بھی تھا ڈاکٹر اسرار سمجھ سنا نیٹ پہ بہت آتا وہ اس نے اور اس کے بعد جاہلوں نے شوشا چھوڑ دیا وہ جی حصے پر زمین لینا حرام ہے حرام ہے حرام ہے اب اب لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی بھائی وہ تو حرام ہے یہ ان کی خیانت اور دگا بازی ہے ان کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں نے جو مذہب اختیار فرمایا جو بات اختیار کی جو وہ ہے کہ مزارات درست ہے اور فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے اور یہ قانون ہے فقہ حنفی کا کہ امام صاحب کے شاگردوں نے جو مذہب لیا اور بعد میں تمہارے فتوا دینے والے اماموں نے اس کو پسند کیا تو اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ سمجھو امام صاحب نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اب امام اعظم کا مذہب وہی ہے جو فتوا دیا جا رہا ہے جس پر فتوا دیا جا رہا ہے اب وہ مذہب ہوگا جو مذہب ان کا اپنا تھا وہ چھوڑ دیا گیا انہوں نے سمجھو چھوڑا سمجھ نہیں آ رہی اس کو بولتے ہیں وہ بھائی ایک فتوا سریحی ایک فتوا ضمنی نہیں یہ فتوا ضمنی نہیں ہے کہ اگر صاحبین کے دور میں امام صاحب ہوتے اور حالات کو دیکھتے دلائل پر نظر ڈالتے تو وہ بھی وہی فتویٰ دیتے جو صاحبین نے دیا تھا اس کی جہالت ہے کیونکہ وہ ایسے رسم رسم المفتی وغیرہ یہ قواعد جو ہوتے ہیں وہ جانتا نہیں ہے وہاں بھی مذہب کا بندہ ہے بس فقہ کی کتاب میں امام صاحب کا قول پڑھا اور دھوڑ میں ٹٹو چھوڑ دیا سمجھ نہیں آ رہی لہذا مزارات صحیح ہے حصے داری پر بھی دینا صحیح ہے اب بات سمجھنا جو زمین لیتا ہے جس کو ہم پہلا پہلا شخص جس کو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیکے دار مستاجر کیا کہہ رہے ہیں مستاجر ایک ہے مالک اس کو کہہ رہے ہیں موجر کیا کہہ رہے ہیں موجر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مستاجر کے متعلق فرماتے ہیں اس پر عشر نہیں یعنی جو ٹھیکے پر لینے والا ہے اس پر عشر نہیں عشر مالک پر ہے امام صاحب کا کیا مذہب ہے ٹھیکار پر نہیں مالک پر ہے مالک کیسے ادا کرے گا اس کے پاس تو پیسہ آئے گا اس کے پاس پیداوار تو نہیں آئے گی عشر تو پیداوار پر ہوتا ہے تو امام صاحب نے فرمایا بھائی ایک پیداوار حقیقی ہے وہ جو فصل ہے جو آپ کے پاس حاصل ہوئی جیسے گندم کے دانے یہ پیداوار ہے حقیقی طور پر یہی پیداوار ہے لیکن اس کے بدلے میں جو پیسہ آ رہا ہے یہ بھی پیداوار ہے لیکن یہ پیداوار حکمی ہے یعنی شریعت نے اس کو بھی پیداوار قرار دے دیا جب اس کو بھی پیداوار قرار دے دیا تو یہ پیداوار کیا بن گئی حکمی جب حکمی ہو گئی اب جو رقم اس نے حاصل کی ہے اس رقم کو تقسیم کیا جائے گا یا تو دس حصوں میں یا بیس حصوں میں سمجھ میں اگر یہ رقم جس فصل کی ہے وہ ہے دسویں حصے والی تو اس رقم کے دس حصے ہوں گے اگر وہ ہے بیس حصوں والی دس اور بیس حصے کی وضاحت پہلے کر چکا تو بیس حصوں میں رقم تقسیم کرے گا مثلا اگر بیس روپے ہے تو ایک روپیہ اگر وہ دسویں حصے والی فصل اس کی یہ رقم ہے تو دس روپے کا ایک حصہ ایک روپیہ یہ امام صاحب کے دو شاگرد صاحب جن کو کہا جاتا ہے دو سنگی جو امام صاحب کے پاس اکٹھے پڑھتے رہے امام ابو یوسف امام محمد یہ دو کیوں کہ اکٹھے پڑھتے رہے اس وجہ سے انہوں کے اندر تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اوشر مالک پر نہیں ٹھیکےدار پر ہے سمجھ نہیں آ رہا کس پر ہے یہ تو عام معلوم ہوگا کہ دو میں سے ایک پر ضرور ہے یا مالک پر بولو تو صحیح ناچیز نے شامی شریف کو پڑھنے کے بعد ایک درمیانہ راستہ سمجھا وہ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ دیکھا جائے بات سمجھ دیکھا جائے بچت کو اگر زمین کا مالک ہے زمین اتنی ہے کہ جو ٹھیکہ یہ وصول کرتا ہے اسے اس بیچارے کا جو ضرورت کا خرچ ہے سال کا چھ مہینے کا وہ جتنا فصل فصل آنے پر وقت لگتا ہے وہ اگر اس کا گھر کا خرچہ ضرورت پورا ہوتا ہے اس سے اور پھر یہ بچتا ہے یہ خدا کے پاس اس نے جانا ہے اس کو خود معلوم ہوگا بچتا ہے کچھ تو پھر سارے کو تقسیم کرنے سے پہلے یعنی خود استعمال کرنے سے پہلے رکھ لے رکھ کر اس کا دسواں حصہ مالک دے دے اگر بیچارہ کی زمین اتنا ہے کہ یہ دیتا ہے اور جو آتا ہے اس کا تو مہینہ یا چھ مہینے تین مہینے مشکل گزرتے ہیں بیچارہ اس کے بعد محنت مزدوری الگ کرتا ہے اپنے نان و نفقہ اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے تو میرے خیال میں یہاں کوئی انصاف نہیں کہ اب کہو تم بھی کروکل بات سمجھنا اب آ گیا ٹھیک ٹھیکے دار بیچارے کو جو بچا وہاں پر بھی یہی چیز دیکھو اس کو بچت حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایک بیچارہ خرچ کر کر مر جاتا ہے فصل اٹھاتا ہے تو بچتا کھ نہیں خرچوں میں پورا ہو جاتا ہے اب تم آ جاؤ اور کہو صاحب کے فتوے کے مطابق نکالو وہ خدا را اب اس بیچارے کے لیے امام اعظم کا فتویٰ دے دے اب سمجھ آئیے اس کو کہتے ہیں تفقو اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی دین کی سمجھ جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دونوں اماموں کی باتوں کو سامنے رکھ کر آپ کو ایک مسئلہ کشید کر کے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ کسی پر بھار بوجھ نہیں ہوگا اگر اس سے وہ خدا دیکھ رہا ہے اس کا اگر اس کے پاس اتنا آمدن آتی ہے کہ بچت ہوتی ہے گزارا چلتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا فرض بنتا ہے خرچے نکالنے سے پہلے پہلے جتنا ہے اس کا دسواں بیسواں جو بھی بنتا ہے زیادہ تر ہمارے علاقوں میں بیسواں اس کا بنتا ہے پہاڑی علاقوں میں دسواں بنتا ہے سمر کوٹوار علاقوں میں کیونکہ وہاں پر پانی صرف بارش کا آتا ہے سمجھ نہیں آ رہی بات کی ہمارے علاقوں میں بیسواں حصہ بنتا ہے تو بیسواں حصہ یہ ادا کرتا میں نے علامہ شامی رحمہ اللہ کے فتح شاہ جو حاشیہ شریف ہے اس کو میں نے دیکھا انہوں نے یہی کیا کچھ حضرات نے فتوا دیا امام صاحب کے قول پر کچھ نے فتوا دیا صاحب کے قول پر امام شامی لکھتے ہیں فلاں میں اب اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ آپ کو سمجھ فلاں زمین فلاں مزارے ان پر اگر صاحبین کے مذہب کو لیتے ہیں وقف کی زمین کا مسئلہ ہے اگر صاحبین کے مذہب کو لیتے ہیں تو بیچارے سراسر نقصان میں جاتے ہیں تو فرمایا وہاں پر حق بنتا ہے امام صاحب کے مذہب کو لینا چاہیے تاکہ بیچارے وہ بچ جائیں اس سے پتا یہی چلا کہ ہم نے دونوں کے حال کو دیکھنا ہے جس کا حال وزن اٹھانے کے قابل ہے اس پر دینا اب اگر دونوں ایسے ہیں کہ بچت دونوں کو ہوتی ہے گزارا صحیح دونوں کا چلتا ہے تو اب پھر وہ صرف دونوں پر ہوگا مالک بھی دے گا اور بھی دے گا سمجھ نہیں آ رہی اب رہا وہ دوسرا شخص جس کو مظاہرے یہ مستاجر مستر دار اس کی اور مالک کے متعلق وضاحت کر دی اب رہ گیا دوسرا جو مظاہرے حصے دار ہے بات نہیں سمجھ یہاں پر بھی وہی کلیا چلانا اگر دونوں کا حال اس مرتبہ ایسا ہوا کہ نہ مالک کا گھر پورا ہوتا ہے بیچارے کا نہ ٹھیکار کا تو کسی پر نہیں دونوں کا پورا ہوتا ہے تو دونوں پر ہے سہ بینک میں سمجھ نہیں آ رہی ناچیز کو یہ سمجھ آیا اس موقع پر سمجھ نہیں آ رہی یہاں ایک اہل علم کے لیے لطیفہ چھوڑتا ہوں صاحبین کے نزدیک مستاجر پر خوش رایا جیسے بتایا ایسے بات سمجھ اور پھر صاحبین کے نزدیک جس پیداوار پر زکوٰۃ ہے اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں ایک تو نصاب ہو تقریباً تیس من پیداوار کتنا ہو تیس من دوسرا ہمارا یہ باقیہ کہ مالک کے پاس سال تک بغیر بغیر کسی بڑی کسی لاگت کے وہ پھل موجود رہے ایک سال تک بغیر کسی لاگت کے موجود رہے جیسے گندم ہے آپ اس میں گولیاں رکھ دیتے ہیں کوئی چیز رکھ کر اس سال پڑی رہتی ہے دو دو سال پڑی رہتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کے پاس بغیر لاگت کے نہیں مثلا آلو ہے سبزیاں ہیں پھل ہیں کنو ہے ان کو رکھنا پڑتا ہے سٹوروں میں وہ وہ وہ نہیں جن کو سٹوروں میں رکھنا پڑتا ہے اس طرح کی لاگت اور اس طرح کے عمل سے وہ سال رہ سکتے ہیں ورنہ نہیں رہ سکتے تو جو سال لاگت کے بغیر رہ جاتے ہیں سائبین کے نزدیک ان میں عشر ہے جیسے گندم چاول وغیرہ لیکن یہ پھل سبزیاں صاحبین کے نزدیک کیونکہ یہ سال نہیں رہ سکتے بغیر لاگت کے ان کے نزدیک ان میں گھاس ہے وغیرہ ان میں کوئی عشر نہیں ہے اب بات سمجھنا تو صاحبین کے نزدیک مستاجر پر عشر ہے سمجھ نہیں آ رہی اب یہ مسئلہ یہاں ان کا لینا اور پھر فتوا دینا کہ گھاس وغیرہ سبزیاں سب میں عشر ہے یہ صاحبین کے مذہب کے خلاف ہے کیونکہ صاحبین کے مذہب میں تو مزا ان چیزوں پر ہے ہی نہیں تو ٹھیکے دار پر اوشر رکھنا اور وہ بھی سبزیاں ترکاریاں پھلوں میں یہ بن جائے گا حکم ملفق اور حکم ملفق باطل ہے میں مفتیوں پر حیران ہوں حکم ملفق باطل بھی سمجھتے اور فتوے یہ چلاتے ہیں اور میں حکم ملفق کو باطل نہیں سمجھتا اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گھر سے ہی میں نے ان کے خلاف دلیل پیش کر لہذا حکم ملفق صحیح ہے باطل نہیں ہے اللہ شان شام ہمیں ہدایت عطا فرمائے لہذا تمام مسلمانوں پر فرض بنتا ہے ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے وضاحت پیش کی ہے اس طرح اپنا اپنا عشر جو بنتا ہے وہ ضرور نکالیں اور ہر فصل کا جو میں نے وضاحت کی ہے اس کا نکالیں اللہ جل شانہ ہر شر سے معقول فرمائے